آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے بیت اللہ بکریاں بھیجی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ایک